ابن مبارک ابن ابی زائدہ اور ابن نمیر نے اپنے والد کے حوالے سے سب نے عبد الملک سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث روایت کی اور ان میں سے ابن مبارک اور ابن ابی زائدہ کی روایت میں ہے کہ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت تلاوت کی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یعنی تم جس طرح بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے اور کہا یہ اسی کے بارے میں اتری ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تیرہ